بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج تجوید القرآن کے حوالے سے صورت الكوثر پر ہمارا درس ہے اعوذ من بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کل قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے یہ اس میں بہت ساری غلطیاں ہمارے لوگ کرتے ہیں اس کی پہلی آیت میں ان نون پر غنہ آئے گا اور ساتھ اس کے چھوٹی مد ہے آگے لفظ ہے اعطینک اعطینک میں ایک بات یہاں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ حمزہ اور آئین اکثر اوقات جب اکٹھے پڑے جاتے ہیں تو لوگ ان میں گڈ مٹ کرتے ہیں یعنی آئین کو حمزہ پڑھ دیں گے حمزہ کا وہاں آ جائے گا تو حمزہ اور آئین جب اکٹھے پڑے جاتے ہیں تو بالخصوص ان کے مخارج میں غلطی نہیں کرنی الف یعنی حمزہ اور آئین کو الگ الگ واضح پڑھا جانا چاہیے اس کے بعد پھر تو آتا ہے آئین کے بعد تو پڑھنا بھی ذرا مشکل ہے تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ ہر لفظ ہر مخرج الگ الگ ادا ہو یعنی ان اعطيناك اعطيناك یعنی ہر لفظ ہر حرف آپ کا الگ الگ جو ہے اس کا مخرج آنا چاہیے ہمارے ہاں اس میں بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے تو اس کو پریکٹس کیجئے حمزہ اور آئین کو الگ سے اگر تو اس کو موٹا کر پڑا جاتا ہے وہ الگ سے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اب آگے آ گیا لفظ یہاں پر کاف کو لام کے ساتھ ہم نے ملانا ہے اور آگے جو کوثر اب را جو آخر میں آ رہا ہے جس پر ہم نے سٹاپ کرنا ہے جزم ہوگا تو اس کو موٹا کر کے پڑا جائے گا اب اس میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی را کی آواز ہی نہیں آتی یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ آیت کے اینڈ پر اگر را آ جائے تو اس کی ساؤنڈ آپ نے ضرور پڑھنی ہے یہ نہیں کہ اس کی ساؤنڈ بالکل نہ آئے نہ موٹا نہ پتلا تو یہ دو تین چیزیں اس آیت میں دھیان رکھنے کے قابل تھیں اب ہم اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں ان کل سور اب لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا آگے ہے آیت نمبر دو میں فصلی فصلی فصلی یہ سود یہاں بڑا واضح پڑھنا چاہیے اکثر لوگ سعود کو سین ہی پڑھتے ہیں یہاں فصلی تو کیونکہ فا کے بعد سعود پڑھنا بھی مشکل ہے تو آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے فصلی سعود موٹا کر کے پڑھا جائے گا فصلی لی ربی کا ون اب یہاں دو دفعہ لام آ رہا ہے اور اس میں اکثر لوگ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ ایک لام کو کھا جاتے ہیں یعنی وہ اس کی ساؤنڈ ہی واضح نہیں ہوتی تو یہ بھی جو ہے سمجھنے کے قابل بات ہے فصلی ربی کا ون تو اس میں تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے فصلی ربی کا ون فسلی لربک فسول لربک اب اس میں فصلی پر ہم نے رکنا بھی نہیں ہے یعنی یہ بھی محسوس نہ ہو کہ ہم سکتا کر رہے ہیں یا فل سٹاپ کر رہے ہیں اور دونوں لام الگ الگ پڑھے بھی جائیں فصلی لربک ونحر ونحر نون کے اوپر قطعی طور پر قلقلہ نہیں کرنا اور را جس پہ جو اینڈ ہو رہا ہے جزم کے ساتھ اسے بھی واضح پڑھنا ہے فصلی کا ون ہر ہمارے لوگ پڑھتے ہیں ون ہر یہ غلط ہے نون پر قلقلہ نہیں ہوتا ون ہر آگے آخری آیت ہے ان غنہ آیا شنی اکا شنی اکا شین کے حوالے سے بہت سستی پائی جاتی ہے بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے میں کہ شین کو بڑا جو ہے نا گڈ مڈ سا گول سا کر کے پڑھتے ہیں شین میں آواز واضح آنی چاہیے ان شنی اکھ شنی نی اک اب تھور اب اب تھور یہاں یہ مشکل ہے اب تھور با کے اوپر قلقلہ آیا ہے ہا جو ہے یہ وہ سینے سے نکلے گا ہا کی طرح نہیں نکالنا تو با پر کلکلا آئے گا اور تا کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا تو نہ آئے یہاں پر ہول اب تور تو یہ ساری پریکٹس جو ہے آپ کو پرفیکٹ بنائے گی انشاءاللہ تو پوری آیت پڑھتے ہیں ہم شی اک ہو تو اس انداز سے سورہ کوثر کو پڑھا جائے گا اب ہم اس کی انشاءاللہ قرآت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم ان أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله رب العالمين کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته